انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں ایمان صادق کسے کہتے ہیں اور حقیقی مومن کون ہے اسی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان لے آئے ایسا ایمان جس کے بعد ان کے دل کے کسی گوشے میں شک کا شائبہ تک باقی نہ رہا اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور دیگر اعمال صالحہ بھی کیے یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں صادق ہیں نہ کہ وہ دیہاتی جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اور نہ ان کے عمل نے ان کے صادق الایمان ہونے کی تصدیق کی